اگر قرآن جلتا رہا اور ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہے اگر مسجدوں میں سور کا گوشت ڈالا جاتا رہا اور ہم نے بزدلی کی چوڑیاں ہاتھوں میں پہنے رکھی ہمیں اپنی زندگیاں عزیز رہی ہمیں اپنے بچے عزیز رہے ہمیں اپنی نوکریاں عزیز رہی خدا کی قسم ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی جوانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے علم و تقوی کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ لاکھوں کروڑوں مسلمان زندہ ہے جوان ہے طاقتور ہے لڑک جائے اور ان کی موجودگی میں قرآن مجید جلایا جائے قرآن مجید کو ختم کیا جائے ایسا ہو جائے مسلمان کے زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے اور دنیا کے امن کی بات کرنے والوں یاد رکھو اگر ہندوستان میں قرآن جلتا رہا جیسے محمد انتقام لے گی زمین پر بھی فضا میں بھی